واقد بن امر کہتے ہیں میں بنو سلمہ کے ایک جنازے میں حاضر ہوا اور جنازے کو دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا نافع بن جبیر نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ میں تمہیں اس مسئلے کے بارے میں ایک سقا آدمی کی حدیث بیان کرتا ہوں مسعود بن حکم زرقی نے مجھے بیان کیا کہ انہوں نے مسجد کوفہ کے صحن میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا ہمیں حکم تو دیا تھا لیکن اس کے بعد آپ بیٹھے رہتے اور ہمیں بھی بیٹھے رہنے کا حکم دیا حدیث نمبر بتیس سو تینتیس مسند احمد